ومن يطع الله الله الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب وخير الهدي هدي محمد صلى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل وكل وكل محدثة بدعة بدعة ضلالة ضلالة في النار <clears throat> فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال في موضع آخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يشيبهم عذاب أليم <clears throat> وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية أخرى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد <clears throat> معزد مكرم سامعين آج شعبان کی پندرہویں تاریخ ہے اور شعبان کی پندرہویں رات ہمارے ملکوں کے اندر شب برات کے نام سے جانی جاتی ہے اس رات کا بڑا اہتمام ہوتا ہے اس رات نمازیں پڑھی جاتی ہیں اجتماعی طور پر قبرستان کی جا کر کے لوگ زیارت کرتے ہیں کھانا بنا کر کے عورتیں لے کر کے جاتی ہیں وہ عورتیں جن کے شوہروں کی وفات ہو چکی ہوتی ہے اور رات بھر قبرستان میں گزارتے ہیں قبر پر پھول اور مالائیں چڑھاتے ہیں رات بھر وہاں رہیں گے اور پھر صبح کو اپنے گھر واپس آتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں گھروں کو سجاتے ہیں مسجدوں کو سجاتے ہیں دکانوں کو سجاتے ہیں کل لگاتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر کی جاتی ہیں اور اسے شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے حالانکہ تمام چیزیں باطل ہیں بدعات ہیں خرافات ہیں ان تمام چیزوں کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہ دور کا کوئی واسطہ ہے نہ قریب کا کوئی واسطہ ہے یہ ساری چیزیں دین کے اندر نئی چیزیں ہیں بدعت اور خرافات لوگوں نے جات کر رکھی ہیں ہمارے نبی کی سنت سے صحابہ خلفۂ راشدین کی سنتوں سے ان تمام چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے حدیثوں کے اندر شعبان کی پندرہویں رات کو شب برات کے نام سے کبھی تعبیر نہیں کیا گیا شب برات یہ جو نام دیا گیا ہے یہ نام در اصل کی طرف سے ہے دشمنان صحابہ کی طرف سے ہے یہ شب برات کی وہ حقیقت میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے بہت سارے مسلمانوں کی نظروں سے اوجھل اور غائب ہے اور یہ حقیقت رافظیوں نے اپنی کتابوں کے اندر بھی لکھی ہے اور ان لوگوں نے لکھی جنہیں اللہ رب العالمین نے ہدایت دی سنت اپنانے کی توحید اپنانے کی اور رافضیت اور شعیت اور صحابہ کی دعوت کے راستے کو چھوڑ کر کے توحید اور سنت کے راستے کو اپنایا ان لوگوں نے بھی کتابیں لکھی اور اس حقیقت کو کتابوں کے دروازے کیا اور وہ حقیقت یہ ہے کہ شب برات اس کو کیوں کہا جاتا ہے ہمارے یہاں یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رات جہنم سے آزادی والی رات ہے شب فارسی لفظ ہے جس کے معنی ہوتے رات کے برات عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے بیزاری کے لا تعلقی کے آزادی کے ہمارا یہ مشہور کر دیا گیا کہ شب برات کا مطلب یہ کہ اس رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے حالانکہ یہ سچائی نہیں ہے حقیقت کچھ اور ہے اس حقیقت کو ان لوگوں نے چھپایا کیونکہ ان کا دین ہی تقیہ پر قائم ہے وہ زبان سے کہتے کچھ ہیں اور ان کے دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے اس لیے اگر آپ ایسے لوگوں سے بات کریں گے صحابہ کے تعلق سے تو آپ کو کہیں گے کہ ہمیں صحابہ سے محبت ہے سارے صحابہ سے محبت ہے ان سے محبت کو ایمان کا جو سمجھتے ہیں اس زبان سے کہتے ہیں جبکہ ان کے دل کے اندر صحابہ کے خلاف نفرت بھری ہوتی ہے صحابہ کی تفہیر کرتے ہیں صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں صحابہ سے دشمنی کرنا عداوت کرنا ان کا دین ہے لیکن وہ زبان سے کہہ دیں گے کہ ہمیں صحابہ سے محبت ہے تو تقیہ کر کے جو شب برات کی حقیقت ہے اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے آنے سے باز رکھا تو اس لیے کہ اگر لوگ سمجھ جائیں گے کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے اس کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے تو آج جو دنیا شب برات کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور شب برات کے نام سے جو راتوں کو جاگتے ہیں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں قبرستان کی اجتماعی زیارت کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا بدعت و خرابات کرتے ہیں یہ ساری چیزیں نہیں کی جائیں گی تو حقیقت کیا ہے شب برات کی حقیقت یہ ہے کہ شب برات ان لوگوں کا جو عقیدہ ہے رافضیوں کا ان کے عقیدے کے مطابق ان کے بارہویں امام جس کا نام انہوں نے حسن عسکری رکھا ہے وہ غائب اسے امام غائب کہتے ہیں اور ان کے عقیدے کے مطابق ان کا بارہواں امام جو عراق کے کسی غار کے اندر چھپا ہوا ہے اس کی ولادت کی تاریخ ہے شابان کی چودہ تاریخ وہ شابان کی چودہ تاریخ کو جشن مناتے ہیں خوشی مناتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب کی آج ولادت کا دن ہے ولادت کی تاریخ ہے اور ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ یہ ان کے جو بارہ امام ہیں جو آخری امام جو کسی غار کے اندر عراق کے کسی غار کے اندر چھپا ہوا ہے وہ اصلی قرآن لے کر کے وہاں چھپا ہوا ہے اصلی قرآن دنیا کے اندر موجود نہیں ہے صحابہ نے ابو بکر و عمر نے عثمان نے دیگر صحاب کرام نے اس قرآن کے اندر تحریف کر دی وہ صورتیں اور آیتیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن و حسین کے تعلق سے آل بیت کے تعلق سے تھی ان تمام صورتوں کو اور آیتوں کو انہوں نے حذف کر دیا یہ ان کا عقیدہ ہے اور اصلی قرآن ان کے بارہویں امام کے پاس موجود ہے لہذا وہ شعبان کی چودہ تاریخ کو خوشی مناتے ہیں اور جشن مناتے ہیں اور شابان کی پندرہ تاریخ کو شب برات مناتے ہیں شب برات کیوں مناتے ہیں کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق آج جو ہمارے پاس قرآن ہے یا اصلی قرآن نہیں ہے وہ اپنے امام غائب سے التجا کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں اور اوراق اور پیپر کے اندر درخواستیں لکھ کر کے دریاؤں میں سمندروں میں نہروں اور پانیوں کے اندر ڈالتے ہیں اور اپنے امام غائب سے التجا درخواست کرتے ہیں کہ امام صاحب اب آپ کے نکلنے کا وقت آ گیا ہے اصلی قرآن لے کر کے آپ دنیا کے اندر آ جائیے یہ جو قرآن دنیا کے اندر آج موجود ہے اس قرآن سے برات کا اعلان کرتے ہیں ہم اس قرآن کو ہم نہیں مانتے یہ اصلی قرآن نہیں ہے یہ محرف ہے تحریر شدہ ہے اس کے اندر تبدیلیاں کر دی گئی کمی بیشی کر دیا صحابہ نے لوگوں نے لہذا یہ قرآن اصلی نہیں ہے اب اصلی قرآن جو آپ کے پاس محفوظ ہے اس اصلی قرآن کو لے کر کیا دنیا کے اندر آ جائیے اس لیے شابان کی پندرہویں تاریخ کو شب برات کا نام دیتے ہیں یہ ہے اصل حقیقت شب برات کی لیکن ہمارے معاشرے میں اور مسلمانوں کے اندر یہ مشہور کر دیا کہ شب برات کا مطلب یہ ہے کہ جہنم سے آزادی والی رات اس لیے لوگ اس رات کو نمازیں پڑھتے ہیں قبرستان کی زیارت کرتے ہیں حلوہ کھاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا بدعت و خرافات خرابات کی جاتی ہیں یہ اصل حقیقت نہیں ہے اصل حقیقت یہ ہے شب برات کی کہ وہ لوگ اس قرآن سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں اور اس قرآن کو نہیں مانتے اور ان کے علماء نے بڑے بڑے علماء نے ان کے اس موضوع پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں کہ یہ قرآن جو ہے دنیا کے اندر یہ محرف ہے تحریر شدہ ہے اس کتاب کے اندر تبدیلیاں کر دی گئی ہیں اضافے کر دیے گئے ہیں کمیاں کر دی گئی ہیں یہ ان کا باقاعدہ عقیدہ ہے تو یہ ہے شب برات کی اصل حقیقت جو آج لوگوں کی نظروں کے سامنے سے اوجھل ہے یہ سراسر بدعت ہے یہ سراسر خرافات ہے اس کا منانا کسی بھی صورت میں ہمارے لیے جائز نہیں ہے اللہ رب العالمین دین نازل فرمایا پہ نبی پر اس کی تکمیل فرما دی ہے اس دین کو اللہ رب العالمین نے مکمل کر دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی بھی اس رات کا کوئی خصوصی اہتمام نہیں کیا نہ آپ کے خلفائے راجدین نے نہ آپ کے صحابہ نے اللہ کے رسول حدیث علیہ کی بے سنتی وہ سنت الفلفاء راشدین المحدین اور دو علیہ نواز میری سنتوں کو لادی پکڑو جو میرے بعد فلفائے راشدین ہیں ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنتوں کو لادی پکڑو مضبوطی کے ساتھ تھام لو وہ یا تم مجاسات عمور اور دین کے اندر نئی نئی چیزوں سے بچو تم میں سے جو بچے گا زندہ رہے گا میرے بعد بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حسط عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی نے فرمایا من عمل عملا فاور جس نے ہماری شریعت میں دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کر دی وہ مردود ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا وہ عمل بھی مردود ہے عمل کرنے والا بھی مردود ہے عمل کرنے والے کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے حوض سے بھگا دیں گے اس کی بدعت بھی مردود ہے وہ خود مردود ہے ایسا انسان جو بدعت اور خرافات کے ارتقاب کرتا ہے منا حادہ منوخ دل جس نے ہماری شریعت میں ہمارے دین کے اندر نئی چیز پیدا کر دی وہ مردود ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا اسے رد کر دے گا اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرے گا جو نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق ہوگا جو نبی کے طریقے سر کر کے عمل ہوگا اللہ تعالیٰ اسے رد کر دے گا اسے قبول نہیں کرے گا انسان کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو انسان کتنی ہی محنت کیوں نہ کرے کتنا ہی وقت اس کے اندر کیوں نہ لگائے اگر نبی کے طریقے اور راستے سے ہر کر کے ہے وہ عمل اللہ رب العالمین کے دربار میں شب قبولیت حاصل نہیں کر سکتا ہے وہ عمل مردود ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے لحاظ سے بھگا دیں گے اور اللہ رب العالمین اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا لہٰذا دین کے اندر بدعات ہے حرام و ناجائز ہے کہ انسان تمام چیزوں کا ارتکاب کرے رات بھر جاگنا اور دن کا روزہ رکھنا یہ اگر خصوصیت ہے یہ ماہ رمضان کی خصوصیت ہے یہ خصوصیت ماہ رمضان کے علاوہ کسی بھی دن کو حاصل نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ رس الرسلم لا تختس لئی لگل جمعہ بے قیام بمین اللیالی تمام راتوں میں جمعہ کی رات کو قیام کے لیے نمازوں کے لیے خاص نہ کرو ولا تختص الجمعہ بے من بین الایام اور تمام دنوں میں جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو اللہ یقون حدکم فی سوم ہی اللہ یہ کہ تم میں سے کوئی آدمی اس دن روزے کی حالت میں ہو اگر انسان روزہ رکھتا ہے جمعہ کا یا جمعرات کا روزہ رکھ لیا یا جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھ لیا تو انسان کے لیے جائز ہے لیکن صرف جمعہ کا دن روزہ رکھنا اور جمعرات کو رات میں قیام کرنا رات بھر جاگنا یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ کوئی آدمی جمعہ کی فضیلت کو جانتے ہوئے کہ جمعہ سب سے افضل دن ہے پورے دنوں کا سردار ہے لہذا ہم جمعہ کا روزہ رکھیں گے رات بھر قیام کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں سے منع فرمایا لہذا کسی بھی رات کو خاص کرنا قیام کے لیے اور دن میں روزہ رکھنا یہ نبی کی سنت سے نبی کی حدیث سے اس سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے لہٰذا یہ جو شب برات کے اندر کیا جاتا ہے کہ لوگ رات بھر جاگتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں اور صرف ایک روزہ رکھا جاتا ہے کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے آپ کی سنت کو بھلا کر کے لوگوں نے نئی نئی چیزیں پیدا کر لی ہیں سنت پرمل کرنے کی توفیق تو نہیں ملتی ہے لیکن لوگ بدعت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کوئی سنت کی تلاش میں نہیں ہے بدعت کے پیچھے پڑے ہوئے ہمارے نبی کی سنت یہ ہے ہمارے نبی کا معمول یہ ہے تھا کہ آپ اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے ہفتہ عائشہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سری رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ پورے مہینے آپ روزہ رکھتے تھے اور شابان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے کثرت سے روزہ رکھتے تھے اسامہ ہنسام رضی اللہ تعالیٰ سوال کیا کہ میں آپ کو کیوں پاتا ہوں کہ آپ شابان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا ظال کا رحناس وہ بین رجب و شاہ رمضان کہ یہ جو شابان کا مہینہ ہے یہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے لوگ اسے غفرت میں رہتے ہیں ہادہ شہر الطرف اللہ رب العالمین یہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں لہذا میں چاہتا یہ ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میں روزے سے رہوں آپ اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے ہفتے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ ہفتے عائشہ اور آپ کی اور جو سہیلیاں تھیں نبی کی دیگر ازواد متحرات وہ اس مہینے کے اندر روزوں کی قضائیں کیا کرتی تھیں رمضان کے روزے جو چھوٹ جاتے تھے حیض کی وجہ سے یا نفاذ کی یا جو ہے سفر کی وجہ سے یا کسی اور بیماری مجبوری کی وجہ سے وہ ان اس شابان کے مہینے میں رمضان کے روزوں کی قدائیں کر لیا کرتی تھی کیونکہ شابان کا مہینہ آخری مہینہ ہے اس شابان کے مہینے تک اللہ نے مہلت دی ہے اگر کوئی شابان کے مہینے تک رمضان کے روزوں کی قضا نہ کرے اور رمضان کا مہینہ داخل ہو جائے اور اس کے اوپر گزشتہ رمضان کے روزے کی قضا آدمی گنہگار ہوگا یہ عمل ہے مانوی کا یہ عمل ہے ازاد متحرات کا یا مل صحابہ کا یا ملفاء راجدین کا اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے ہمارے یہاں لوگوں نے نبی کے کثرت سے روزہ رکھنے کے عمل کو باطل کرتے ایک دن کا روزہ رکھا جاتا ہے رات بھر نمازیں پڑھی جاتی ہیں میرے بھائی یہ ساری چیزیں دین کے اندر بدعت اور خرافات ہیں کیونکہ بدعت کا تعلق ہی دین سے ہوتا ہے ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کہاں منع کیا ہے کہ شابان کی پندرہ تاریخ کو مت رات کو جاگو شابان کی پندرہ تاریخ کو نماز نہ پڑھو شابان کی پندرہ تاریخ کو قبرستان کی زیارت نہ کرو شابان کی پندرہ تاریخ کو حلوے نہ کھاؤ ہمارے بھی نے اسے کہاں منع کیا ہے میرے بھائی کو کرنے کی دلیل چاہیے منع کرنے کی دلیل نہیں چاہیے نبی کا نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ عمل جائز نہیں ہے اگر یہ جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے آپ صحابہ کی تلقین سے امت کی رہنمائی فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کوئی ایسا عمل نہیں ہے بہتر اور خیر بہتر عمل جس کی طرف میں نے تمہیں رہنمائی نہ کر دیا ہو لہذا یہ اگر بہتر ہوتا عمل اگر یہ عمل باعث ثواب ہوتا باعث اجر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے خود عمل کرتے صحابہ کو فرماتے اور امت کو آپ نصیحت فرماتے آپ اس عمل کی ترغیب دلاتے لیکن آپ نے کسی بھی حدیث کے اندر نہ ترغیب دلائی نہ کسی بھی حدیث کے اندر یہ ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے اس رات کسی خاص عبادت کا اہتمام کیا تو آپ کا نہ کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ عمل نہ جائز ہے کرنے والا دلیل دیتا ہے نہ کرنے والا دلیل نہیں دیتا جو دعویٰ کرتا وہ دلیل دیتا ہے جو دعویٰ نہیں کرتا وہ دلیل نہیں دیتا بات نہیں سمجھ میں آئی بات آپ اس طریقے سے آپ سمجھیے اگر کوئی چیز ہے مان لیجیے باہر بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں کاریں ہیں بہت ساری اگر کوئی آدمی کسی سے پوچھے کہ بھائی یہ کار جو کھڑی ہوئی ہے راستے میں یہ کار آپ کی ہے وہ کہتا نہیں میری کار نہیں ہے یہ یہ راستے میں کار کھڑی ہوئی ہے یہ کار آپ کی ہے وہ کہتا میری کار نہیں ہے اب آپ سے دلیل مانگو کہ آپ دلیل لے کر کیوں کہ آپ کی کار نہیں ہے وہ کہاں دلیل لے کر کے آئے گا دلیل وہ لے کر کے آئے گا پیپر وہ لے کر کے آئے گا استعمال وہ لے کر کے آئے گا جس کے پاس جس کے نام سے کار ہوگی وہ کہے گا کہ میری کار یہ ہے وہ کہے گا یہ میری کار ہے وہ دلیل دے گا وہ ثبوت مہیا کرے گا جو اس بات جو دعویٰ کرے گا دعویٰ جو کرتے ہیں بدعات کا خرافات کا اس مہینے کے اندر شابان کی پندرہ تاریخ کو عمل کا شابان کی پندرہویں تاریخ کو دن میں روزہ رکھنے کا وہ دلیل لے کر کے آئیں کہ ہمارے نبی نے کبھی کیا ہے دلیل ان کو دینی پڑتی جو عمل کرتا جو دلیل جو عمل نہیں کرتا وہ دلیل نہیں دیتا اور پھر میں ایسے لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن کریم کے اندر کہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو ایک رکعت کے اندر دو رکو نہ کرو ایک رکعت کے اندر تین سجدے نہ کرو دوہر کی نماز چار رکعت کے بجائے چھ رکعت نہ پڑھو پانچ رکعت نہ پڑھو کہیں اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے کہیں نبی نے منع کیا ہے اگر کوئی آدمی کہے رکو کرنا عبادت ہے رکو ہم ایک کے بجائے دو رکو کریں گے ایک رکعت کے اندر تین رکو کریں گے چار رکو کریں گے زیادہ سوال ملے گا ایک رکعت میں دو سجدے ہوتے ہم چار سجدے کریں گے چھ سجدے کریں گے زیادہ سوال ملے گا کوئی آدمی کرے اور آپ اس کو منع کرو اور وہ کہے کہ دلیل لے کر چاہو کہ ہمیں نبی نے منع کیا ہے قرآن کی آیت پیش کرو کہ قرآن میں اللہ نے منع کیا کہ چار سجدے مت کرو تین رکو مت کرو پانچ پانچ نماز پانچ رکعت ظہر نہ پڑھو چھ چھ نمازیں نہ پڑھو صرف پانچ ہی نماز فرض ہے پانچ ہی پڑھو چھ نہ پڑھو وہ آپ سے دلیل مانگے کہ آپ دلیل دے پائیں گے قرآن کریم میں کہیں بھی اللہ رب العالمین نے منع نہیں کیا ہے اللہ کے رسول کی کوئی ایسی حدیث نہیں آتی ہے جس حدیث میں نبی نے ایک رکعت کے اندر دو رکو کرنے سے منع کیا ایک رکعت کے اندر چار سجدہ تین سجدہ کرنے سے منع کیا کوئی حدیث نہیں آتی ہے کوئی حدیث نہیں آتی لیکن دنیا کے سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی تین رکو کر لے گا دو رکو کر لے گا ایک رکات کے اندر اس کی نماز باطل ہو جائے گی وہ نماز جائز نہیں ہوگی اگر کوئی چار تین سدا کر لے گا دو سدے کے بجائے اس کی نماز باطل ہو جائے گی اس کی نماز جائز ہی نہیں ہوگی باطل ہو جائے گی اس کی نماز جبکہ نبی نے منع نہیں کیا قرآن نے منع نہیں کیا تو باطل ہوگی اس لیے کہ نبی نے عمل نہیں کیا نبی کی سنت کے خلاف ہے نبی کے طریقے کے خلاف ہے نبی کے طور طریقے کے خلاف ہے نبی کے جو نبی کو شریعت اللہ رب اللہ نے دی ہے اس کے خلاف ہے لہذا اس بات کی دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے کہتے کہاں منع کیا اللہ رب العالمی نے کہ شب برات نہ مناؤ کہاں منع کیا ایسا نہ کرو کہاں منع ایسا کیا کہ نماز نہ پڑھو نبی کا نہ کرنا ہی دلیل ہے یہ کیا اللہ کے سر سے بڑھ کر کے متقی ہم ہیں کیا صحابہ زیادہ بڑھ کر کے پرہیزگار ہم ہیں اگر یہ پرہیزگاری اور یہ دینداری کی دلیل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور عمل کرتے کہ اللہ تعالیٰ بھول گیا تھا اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے اللہ نے دین مکمل کیا دنیا نہیں مکمل کی ہے علی تو دین کو وہ علیہ نعمت الردی تو طالب اسلام دینہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے میں راضی ہو گیا دین اسلام سے لہٰذا دین کے اندر جب دین کی تکمیل کے بعد یہ ساری چیزیں پیدا کی گئی ہمارے کو وفات کے کئی سالوں کے بعد جس چیز کو دین کے نام پر ایجاد کیا گیا ظاہر بات وہ چیز بدات ہوگی حرام ہوگی اس کا کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا لہذا یہ جو شب برات کے نام ساری چیزیں کی جاتی ہیں بہت ساری عورتوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ کہ ہمارے شوہروں شوہروں کی کی روحیں روحیں واپس آتی ہیں ہیں کھانا بنا کر کر کے کے کے لے جاتی قبرستان اندر ان آئیں گی جن کے شوہروں کی فات ہو گئی ہے اور وہ آ کر کے کھانا کھائیں گی یہ میرے بھائی ایسا عقیدہ سراسر باطل عقیدہ ہے قرآن کے خلاف عقیدہ ہے جب انسان مر جاتا ہے مرنے کے بعد کسی کی روح دنیا کے اندر دوبارہ واپس نہیں آتی ہے سات آٹھ مقامات ہیں جن سات اور آٹھ مقامات میں انسان کی روحیں رہتی ہیں لیکن کسی انسان کی روح جب تک دوبارہ سور نہیں پھونک دیا جائے گا اس وقت دنیا کے اندر کسی کی روح واپس نہیں آتی ہے قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے جب تک دوبارہ ان کو اٹھایا نہیں جائے گا اس وقت ایک دیوار حائل ہے اس دیوار کے پیچھے ساری روحیں موجود ہیں اور اس دیوار کی سے روحیں دنیا کے اندر آئیں گی جب حضرت صحاب علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے کھڑے ہوں گے لہذا جب تک دوبارہ سور نہیں پھونکا جائے گا کسی کی روح دوبارہ دنیا کے اندر واپس نہیں آتی ہے کل کتاب البا الفی الین جو ابرار ہیں نیک لوگ ہیں ان کی روحیں لین کے اندر رہتی ہیں امنا کتاب الفی سجین جو فاضق و فاجر ہیں ان کی روحیں سجین کے اندر رہتی ہیں جو زمین کے ساتویں زمین کے نیچے ہے وہاں اللہ رب العالمین کی روحوں کو قید کر کے رکھتا ہے لہذا کسی کی روح دوبارہ دنیا کے اندر واپس نہیں آتی ہے شہدا ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے ان کی روحیں جنت کے بالا خانوں میں رہتی ہیں جنت کی چڑیوں میں رہتی ہیں جو چڑیاں ہیں جنت کی ان کے پکوٹوں کے اندر رہتی ہیں یہ چند مقامات ہیں جہاں پر مرنے کے بعد انسان کی روح رہتی ہے مرنے کے بعد کسی کی روح دوبارہ دنیا کے اندر واپس نہیں آتی ہے یہ غیر مسلموں کا ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ انسان مر جاتا ہے دوبارہ اس کا جنم ہوتا ہے اس کی روح اگر وہ نیک تھا دنیا کے اندر ان کے عقیدے کے مطابق اچھا کام کرتا تھا تو انسان کا روح دھار لیتی ہے اس کی روح اور اگر وہ انسان برا تھا تو سانپ گوجر اور بچھو اور زہریلا جانور بن جاتا ہے وہ یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے جس کو آوا کہتے ہیں عربی زبان کے اندر ارواہ کہا جاتا ہے لہذا یہ عقیدہ سراسر بات عقیدہ ہے یہ ناجائز ہے سب عقیدہ رکھنا تو ساری چیزیں جو کی جاتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ سب غلط ہے سنت یہ ہے کہ اس دن اس مہینے کے اندر کثرت سے انسان روزہ رکھے اور ہمارے نبی نے شابان کی پندرہ تاریخ کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ مت روزہ رکھو شابان کی پندرہ تاریخ کے بعد مت روزہ رکھو اس لیے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے رمضان کا مہینہ فرض ہے روزہ رکھنا ضروری ہے اگر آپ شابان میں روزہ رکھو گے پورا یا زیادہ تر روزہ رکھو گے ہو سکتا ہے کمزور پڑ جاؤ شابان کے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے میں آپ کو تنگی اور تکلیف ہو کمزوری کا احساس ہو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پریشان کرتے ہوئے شابان کی پندرہ تاریخ کے بعد اس شخص کے لیے جو شابان کی پندرہ تاریخ سے پہلے روزہ نہ رکھتا رہا ہو آپ نے اس کے لیے منع کر دیا ہے کہ شابان کی پندرہ تاریخ کے بعد روزہ مت رکھو ہاں اگر کوئی آدمی پہلے سے رکھتا ہے ہر مہینے پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے تیرہ چودہ پندرہ کا روزہ رکھتا ہے آدمی روزہ رکھ سکتا ہے لیکن ایک آدمی کبھی روزہ نہیں رکھتا اب شابان کا ایک روزہ رکھے پندرہ تاریخ کا آج جمعہ کا دن ہے ہمارے ملکوں کے اندر لوگ روزے سے ہیں کس قدر نبی کی سنت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کس قدر نبی کی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہمارے بھی نے منع فرمایا کہ خاص صرف جمعہ کا روزہ مت رکھو آج جمعہ کا روزہ رکھا گیا لوگ ہمارے علاقوں کو جاگے لوگ لال بجا کر قبرستان پہ اجتماعی زیارت کیا جیسے غیر مسلم ہندو ہوتا ہے اپنی قبروں پر جا کر کے مالا اور پھول چڑھاتا ہے اسی طریقے سے ایک مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے اپنے قریبوں کی قبروں پر جا کر کے پھول چڑھاتا ہے اور رات بجا کر کے قبرستان کے اندر رات جا کر کے گزارتا ہے فجر کی نماز غائب رہتی ہے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی اور نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا لیکن ایک مہینہ ایک دن کا روزہ رکھ لو سیدھے جنت کے اندر چلے جاؤ گے لوگوں نے شریف سے ان کا پار بڑھا دیا شیطان نے انسان شارٹ کر راستہ ڈھونڈتا ہے ایک دن کا روزہ کافی ہے پورا پورا شابان یا شابان کے اندر کثرت سے روزہ رکھنا بہت مشکل عمر ہے پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہے ایک دن خلاص پڑھ لو شابان کی پندرہویں تاریخ کو سب کچھ معاف ہو جائے گا کس قدر جہالت ہے یہ کس قدر دین سے دوری کا نتیجہ ہی ہے شب برات کی فضلت میں بیان کرتے ہیں کہ یہ للت مبارکہ ہے للت مبارکہ جو اللہ نے بیان فرمایا سورت دخان کے اندر اسے شب برات نہیں مراد ہے شب برات کو تو نام ہی نہیں آیا قرآن و حدیث کے اندر ہمارے نے شابان فرمایا شابان کی پندرہویں تاریخ شب کا نام یہ شیوں نے رکھا ہے رافیوں نے رکھا ہے یہودیوں کی اولاد نے رکھا ہے یہ یہ قرآن و سنت اور غنی اور صحابہ کی حدیثوں میں اور آثار بستا کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہتے ہیں کہ للت مبارکہ ہے قرآن کو اللہ نے کس نے نبراض فرمایا اس قدر قرآن کی تعریف کی گئی کہ یہ بیان کہتا ہے کہ سر تھوڑے دخان میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ شب قرآن کو اللہ نے بابرکت رات میں نازر فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ اسے اللہ شب برات اور امریکہ میں ہے ایک مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن رمضان کے مہینے میں نازل کیا شاہ رمضان لگی قرآن رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا اب وہ رات بھی رمضان کے مہینے میں ہوگی جس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے اس کا بھی جب اللہ نے قرآن میں دیا ہے کہ اللہ فی قدر ہما ادرا کا مال قدر قدر قدر قدر شاہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا شب قدر میں قرآن نازل ہوا شب قدر رمضان کے مہینے میں آتی ہے شہبان کے مہینے میں نہیں آتی لہٰذا یہ کہنا کہ للت مبارکہ بابرکت راس اللہ شب برات ہے صابان کی پندرہ تاریخ ہے قرآن کی تعریف ہے یہ قرآن کی معنوی تعریف ہے یہ قرآن کو اللہ نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے شب قدر میں نازل کیا ہے صابان کے مہینے میں قرآن نازل نہیں ہوا نہ صرف قرآن بلکہ تمام آسمانی کتابوں کو اللہ نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے لہذا جو دلیل جا سراسر ہے بنیاد ہے وہ غلط ہے وہ کہنا کہ مبارکہ سے شب برات مراد ہے یا شابان کی پندرہ تاریخ مراد لوگ کہتے ہیں کہ شہبان کی پندرہ تاریخ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی زیارت کے لیے گئے کیا اللہ کے رسول وسلم پوری زندگی میں صرف ایک رات گئے تھے آپ کا معمول تھا قبرستان کی زیارت کرنا آپ کا گھر اور باقی قبرستان کتنی دوری پر واقع ہے ایک منٹ کا فاصلہ ہے آپ رات میں نیند اٹھتی تھی چلے جاتے تھے زیارت کرنے کے لیے ظہر میں اثر میں جب بھی آپ موقع ملتا زیارت کے لیے چلے جاتے تھے آپ نے اس وجہ سے شابان کی پندرہ تاریخ کو زیارت کرنے نہیں گئے کیا شابان کی پندرہ تاریخ ہے یہ تو اتفاق کی بات ہے آپ ہر رات جایا کرتے تھے اکثر جایا کرتے تھے آپ جب بھی آپ نیچے بیدار ہوتے تھے خاص طور سے آخری دنوں میں آخری سالوں میں آپ کا معمول تھا کہ رات میں ایک آدھ بار آپ ضرور جاتے تھے کیونکہ آپ کے اشارات مل چکے تھے کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں اس لیے قبرستان کی زیارت آپ کثرت سے کیا کرتے تھے دن میں جاتے تھے رات میں جاتے تھے ایسا نہیں کہ کی پندرہ تاریخ کو آپ گئے آپ ہمیشہ جایا کرتے تھے تو آپ پورے سال میں بار کیوں جاتے اور پھر آپ اکیلے گئے تھے کیا اپنی بیویوں کو لے کر گئے تھے کیا پورے جو پورے صحابہ کو لے کر گئے تھے کسی کو لے کر کے نہیں گئے تھے آپ تنہا گئے تھے آپ پورے خاندان کو لے کر کیوں جاتے کیا اس رات آپ نے حلوہ کھایا تھا آپ حلوہ کھاتے ہو ہمارے نبی نے کیا اس رات حلوہ کھایا تھا سوال کے مہینے میں آپ کے دندر مبارک توڑے گئے اور آپ سوال کے مہینے میں حلوہ کھاتے ہو کس قدر یہ بےغیرتی والی بات ہے لہٰذا ساری چیزیں لکھی جاتی میرے بھائیوں یہ سراسر حال ناجائز ہے شابان کی پندرہویں تاریخ کی ایک فضیلت ہے اور وہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے اللہ نبی سے النََلو لہ لابان فیا کو فرول جبھی حلق ہی اللہ مشرق مشاہد اللہ اربان شعبان کی پندرہویں تاریخ کو مطلع ہوتا ہے اور تمام مخلوقات کو معاف کر دیتا سوائے مشرق اور مشاہد کے یہ حدیث ہے اس حدیث کے بارے میں بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے اور اس علماء یہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے قابل قبول ہے انہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ حدیث حسن ہے قابل قبول ہے لیکن کیا اس حدیث کے اندر کسی عمل کی دعوت دی گئی ہے کہ یہ کہا گیا کہ قبرستان کی زیارت کرو کہ یہ کہا گیا کہ آپ عمل کرو گے نماز پڑھو گے روزہ رکھو گے اور جو ہے ذکر و اسکار کرو گے تبھی تمہارے گناہوں کی مفرت ہوگی یہ ساری بات حدیث کے اندر نہیں بیان کی گئی اللہ کے سنی کیا فرمایا کہ اللہ اربان مشرق اور جو کینا پرور ہے جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے خلاف پینا ہے عداوت ہے حسد ہے بغض ہے ایسے لوگوں کو چھوڑ کر کے اور جو مشرق شرک کرنے والا اس کو چھوڑ کر کے باقی سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور یہ چیز ہمیشہ ہوتی ہے صرف شعبان کی پندرہویں رات کی یہ خصوصیت نہیں ہے صحیح بخاری کے دیش کے اللہ اقبامی روزانہ آسمان دنیا پر مجبور فرماتا ہے اور اللہ ابرامی نے ندا کرتا اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی اپنے گناہوں کی مفرت طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں اس کی ضرورت کو پوری کروں روزانہ ہوتا ہے یہ اس ان شابان کی پندرہویں رات کی خصوصیت نہیں ہے یہ یہ روزانہ اللہ اربانا آسمان دنیا پر نظر فرماتا ہے تو کیا روزانہ رات میں لوگ قیام کریں گے کیا روزانہ رات لوگ جاگیں گے اس حدیث کی بنیاد پر میرے بھائیوں کسی رات کی فضیلت ثابت ہو جانے سے اس رات عمل ثابت نہیں ہوتا عمل کرنے کے لیے الگ دلیل چاہیے جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے تمام دنوں کا سردار ہے لیکن کیا اس وجہ سے کہ جمعہ سب سے افضل دن ہے اس دن ہمارے لیے روزہ رکھنا جائز ہو جائے گا یا وہ عمل جو نے بھی نہیں کیا وہ عمل کرنا جائز ہو جائے گا کیونکہ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے ایک آدمی جمعہ کی نماز پڑھ لے اور اپنا معمول بنا لے کہ میں پچاس اکاس پڑھوں گا سو ہکاس پڑھوں گا ڈیلی ہر جمعہ کو جب کہ ہمارے بھی نہیں کیا اس کا یہ عمل جائز نہیں ہوگا اگر جو جمعہ کی فضیلت ثابت ہے جمعہ کی اہمیت ثابت ہے تو جمعہ کی یا کسی رات کی کسی دن کی فضیلت ثابت ہونے سے اس رات عمل کرنا ثابت نہیں ہوتا ہے یا اس دن عمل کرنا ثابت نہیں ہوتا فضیلت الگ چیز ہے عمل کے لیے الگ سے دینی چاہیے جس نبی نے اس رات کی فضیلت بیان کی شابان کی پندرہویں رات کی اس نبی نے رات کو نہیں جاگا اس نبی نے قبرستان کی اجتماعی زیارت نہیں کی اس نبی نے صبح میں روزہ نہیں رکھا رات بھر جا کر کے ایسا نہیں کیا نبی نے صحابہ نے ایسا نہیں کیا کیا صحابہ سے زیادہ ہم حدیث کو جاننے والے اور سمجھنے والے ہو سکتے ہیں انہوں نے مانا نہیں سمجھا اس کا اس لیے کسی رات اور دن کی فضیلت ثابت ہونے سے عمل ثابت نہیں ہوتا جمعہ کی فضیلت ثابت ہے لہذا جمعہ کی فضیلت کو بنیاد بنا کر کے ایسا عمل انسان کرے جو نبی نے نہیں کیا ہے وہ عمل انسان کے لیے جائز نہیں ہوگا اللہ نے دین کو مکمل کر دیا لہذا یہ فضیلت ثابت ہو جانے سے اس رات عمل ثابت نہیں ہوتی ہے اصل پیغام جو ہے اس حدیث کا جو اصل پیغام ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے پیغام بھلا دیا پیغام یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر شرک کرو گے اللہ تمہارے عمل کو برباد کر دے گا اللہ تمہاری مفرت نہیں کرے گا اگر دلوں میں کینہ اور کپٹ ہے حسد اور عداوت بغض ہے نفرت ہے اللہ تعالیٰ تمہاری مفرت نہیں کرے گا شابان کی پنروی رات کے اس اہم پیغام کو بلا کر کے جو توحید کا پیغام ہے سنت کا پیغام ہے اپنے دلوں کی سلامتی کا پیغام ہے دنوں سے حسد بوز اور دعوت نکالنے کا پیغام ہے اس پیغام کو بلا کر کے آج لوگ بدات اور خرافات کے اندر ملوث ہو گئے یہ اصل پیغام ہے شابان کی پندرہویں رات کا شرک نہ کرو مشرق کوئی بھی ہوگا چاہے کلمہ پڑھنے والا ہو چاہے نبی کا امتی ہو چاہے آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو چاہے کچھ بھی اس کا ایمان ہو اگر وہ شرک کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مفرت نہیں کرے گا اگر اس کے دل کے اندر نفرت عداوت ہے صحابہ کے تعلق سے مسلمانوں کے تعلق سے مومنوں کے تعلق سے علم کرام کے تعلق سے اللہ رب اس کی مفت نہیں کرے گا کیوں اس لیے کہ حقوق رباد ہے یہ اور حقوق رواد اس وقت معاف نہیں ہوگا جب تک کہ بندہ نہیں معاف کرتا یہ پیغام ہے شہبان کی پندرہویں رات کا کہ ہم شرک نہ کریں آج جو سارے لوگ شب برات بناتے ہیں وہ سر سے لے کر کے پاؤں تک شرک اور بدعت خرافات کے اندر ڈوبے ہوتے ہیں شرک اور بدعت خرافات ان کے یہاں تھوک کے حساب سے ان کی زندگیوں کے اندر پایا جاتا ہے یہ جو اہم پیغام تھا اس پیغام کو لوگوں نے بھلا دیا اور پیغام کو چھوڑ کر کے یہ پیغام اللہ ہر غلام ہر نبی کو دیا تھا اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم خالص اللہ کی بات کریں اس کے ساتھ شرک نہ کریں اگر شرک کریں گے غداری ہے اور غداری کو کی صدا کبھی معاف نہیں کی جاتی ہے اس کی صدا پھانسی ہوتی ہے اس لیے اگر کسی اللہ کے ساتھ غداری کی اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ رب العالمین کبھی اس کو معاف نہیں کرے گا ایسا انسان ہمیشہ ہمیں جانب کے رہے گا اللہ کے حدیث ہے مما وہ بھائی شریف کو بلا بلاشینار جس حالت میں مر گیا اس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک کیا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا وہ مما تعالیٰ شریف کو بال عشین جنار اور جو مرا اس حالت میں اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا تھا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا ایک دن ضرور جنت کے اندر جائے گا لہٰذا شرک کرنے سے انسان کے سارے اعمال تباہ برباد ہو جاتے ہیں شبان کی پندرہویں رات یہ پیغام ہے کہ شرک نہ کرو شرک سے توبہ کرو بداد و خرافات سے توبہ کرو سنتوں کو اپناؤ دلوں کو پاک و صاف رکھو دل کی جو بیماریوں سے اپنے دلوں کا علاج کر لو دل کو صاف کر لو دل کی پاکی اور صفائی مطلوب ہے یہ شعبان کی پندرہویں کی یہ پیغام ہے یہ اصل پیغام لیکن امت نے اس پیغام کو بھلا کر کے بدعت و خرابات کے دل میں ہو گئے بدعت و خرابات کرنے لگے کتنا پیسہ امت کا ضائع ہوتا ہے کتنا امت کا پیسہ برباد ہوتا ہے اس کے اندر بدعت و خرابات کے اندر اور شرک کے اندر لہذا میرے بھائی ہوش کے ناخن میں ہمارے نبی کی سنت کافی ہے سنت کافی اگر سنت نہیں کر سکتے اگر روزہ نہیں رکھ سکتے ہو مت روزہ رکھو بدات نہ کرو خرافات تو نہ کرو اگر سنت میں پر عمل نہیں کر سکتے بدعت خرافات تو نہ کرو بدات خرافات سے بچو گے نیکی ہے یہ بدعت خرافات کرو یہ برائی ہے یہ یہ گناہ ہے اگر کوئی آج روزہ رکھا آپ لوگوں میں سے روزہ توڑ دے حرام ہے یہ روزہ رکھنا جمعہ کا جائز نہیں ہے یہ حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں نبی قبل میں نے پیش کیا ہمارے یہاں کا مولوی یہ پیٹ خور ہے یہ حلوہ خور ہے وہ وہ پیسے کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے شرک اور بنا خرابات کے طرف ڈوبے ہوئے لوگ جو باتیں کتاب و سنت کی ہوں صحیح بات ان کو لیجیے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ قیامت کے دن جواب دہی کے احساس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ساری یہ آج کے دن روزہ رکھنا حرام ہے یہ نبی نے منع فرمایا کسی صحابی کا من نہیں ہے نہ خوردہ راجدین کا عمل ہے یہ ہماری سنتیں کافی ہیں بدعت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے لہٰذا اسے توبہ کیجیے چھوڑیے بدعت کو سنت کو پڑھائیے توحید کو پڑھائیے شرک اور بدعت سے توبہ کیجیے ہماری پہچان توحید ہے ہماری پہچان سنت ہے ہماری پہچان شرک نہیں ہے ہماری پہچان اور خرابات نہیں ہے ہوش کے ناخون لے اور باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں بے لاک طریقے پر آپ لوگوں کے سامنے توحید و سنت کی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں لہذا ہم سمجھیں کہ ہمارے ہم کس لیے پیدا کیے گئے لہذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان بدعت توبہ کرے اور اپنے آپ کو بچائیں تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین نے توحید پر قائم رکھے اللہ میں شرک سے محفوظ رکھے نبی کی سنت پر قائم رکھے بدعت خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے صحابہ کے راستوں پر قائم رکھے اور دوسروں کے راستوں سے بچنے بچائے اللہ رب العالمین ہمیں اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.